ابو زبیر نے کہا میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نما کو کہتے ہوئے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑوں روغن زفت ملے ہوئے برتن اور لکڑی کے برتن سے منع فرمایا اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں نبیز بنانے کے لیے کوئی اور برتن نہ ملتا تو پتھروں سے بنے ہوئے بڑے برتن میں آپ کے لیے نبیز بنائی جاتی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو چار